حضرت حمزہ بن اسلمی رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے کے رسول یقیناً میں سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی قوت رکھتا ہوں تو کیا میں روزہ رکھ لیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ لے چاہے تو نہ رکھ سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تین سو